بك من النار ونعوذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد بعد الموت وفی ما بادل مؤت وفیما بادل الموت وسکر غمرات الموت وغمرات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ گار ہے اللہ خطا کار ہے مولا پوری زندگی تیری نافرمانی کرتے رہے پوری زندگی تجھے ناراض کیا گناہ پر گناہ کرتے رہے تجھے ناراض کرتے رہے لیکن مولا تو کیسا کریم آقا ہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تو نے ہمیں مسجد میں بھیج دیا اللہ تو نے ہمیں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجھے مجبور کر دیا اے اللہ یہ ہمارے بھائی یہ ہماری بہنیں یہ ہماری بچیاں سب ہاتھ اٹھا کر تیرے بارگاہ میں اس مبارک گڑی میں جب قرآن ختم ہوا ہے ہم سب مل کر فریاد کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ ہمیں پتا چلا آج تو ہمیں معاف کرنے والا ہے آج کی رات بڑی مبارک رات ہے آج کی رات قرآن ختم ہوا ہے دیکھ اللہ ہم آ گئے تیری درگاہ میں آ گئے تیرے دربار میں آ گئے تجھ سے مانگنے کے لیے آ گئے اللہ ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ ہمیں دھکے نہ مار دینا اللہ ہمیں ٹکرا نہ دینا مولا بہت امید لے کر آئے ہیں کہ آج تو میرا مولا مجھے معاف کرے گا آج میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اللہ امیدیں لے کر آئے ہیں ہمیں محروم نہ کر دے دینا اللہ محروم نہ کر دینا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ اللہ ہم آئے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس شکل کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اے پروردگار عالم ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کیے ہے تجھے بہت ناراض کیا ہے وہ تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر کے گئے تھے کہ اللہ میری امت پر آسمان سے آگ مت برسالا اللہ میری امت پر آسمان سے پتھر مت برسالا اللہ میری امت کو زمین میں ڈسا مت دینا اللہ میری امت کی شکل سور اور بندر کی مت بنا دینا یہ تیرے نبی دعا کر کے گئے تھے اللہ اسی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اللہ اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں ورنہ اللہ اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے لیکن نبی کی دعائیں آڑے آ گئی اس کی بنا پر آج تک حفاظت ہو گئی ہے اللہ اب تو ڈر لگتا ہے کتنے گناہ کتنے گناہ لیکن اللہ تو کریم ہے تو ستار الزنوب ہے اللہ تیری ستاری کا کیا کہنا ہم گناہ کرتے ہیں ادھر بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں ہمارے بازو والے کو بھی پتا نہیں چلتا ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اے دنیا میں ستاری کرنے والے آخرت میں ستاری فرما دے آخرت میں ستاری فرما دے اللہ مسلمانوں کے حال پر ہم فرما دے اے اللہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہے روز ایک نیا فتنہ اٹھ جاتا ہے اور ایمان والوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کے اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ مدد فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ جب گازہ میں سیز فائر ہوا ہمارے دلوں کو اطمینان ہو گیا کہ چلو مصیبت ختم ہو گئی اب ہمارے بچے اور نہیں مریں گے ہمارے بھائی اور نہیں شہید ہوں گے لیکن اللہ حالات پھر ஒரு பிகழக اللہ حالات پھر بگڑ گئے اللہ رمضان کا مہینہ ہے وہ بیچارے کرنے بیٹھے ہیں افطاری کرنے بیٹھے ہیں اوپر سے آگ برسائی جاتی ہے اور اللہ ان کے بدن کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں اے اللہ بدر میں تو نے مدد کی تھی اوحد میں تیری مدد آئی عذاب میں تیری مدد آئی اللہ مدد فرما دے बोतला से गिर गई कि کو شہید کر دیا گیا اللہ ننے ننے بچوں کے باڈی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ مدد فرما دے پچھلے دو سال سے رو رو کر اللہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ اب تو مدد بھیج دے اللہ اب تو مدد بھیج دے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے اللہ امت میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ لا دائمہ دائما مستمر نصیب فرما دے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے مولا جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما دے مولا مقدر کی روزی تو تو دے کر رہے گا ہمیں برکت والی حلال روزی نصیب فرما دے ہمارے گھرانوں میں دینداری نصیب فرما دے نماز آباد فرما دے ذکر اللہ تلاوت تعلیم کو آباد فرما دے اے اللہ امت میں جو بیمار ہے انہیں مکمل شفا نصیب فرما دے اللہ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو آج بستروں پر پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کا بھی تو جی چاہتا تھا کہ آج اللہ کے گھر میں جائیں آج سب کے ساتھ تراوی پڑے آج سب کے ساتھ دعائیں کرے لیکن اللہ وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہے اپنی صحت سے مجبور ہے اللہ انہیں شفا دے دے اللہ انہیں شفا دے دے مولا میرے کتنے بھائی ایسے ہیں کتنی بہنیں ایسی ہیں ایک مدت سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے گھٹنے اتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ جھک نہیں سکتے ہیں وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ ان کی بھی تو تمنا ہوتی ہوتی ہوگی کہ اللہ کے سامنے میں زمین پر جھک کر سجدہ کرو اللہ انہیں شفا دے دے اللہ انہیں شفا دے دے ان کی بیماریوں میں انہیں ڈبل اجر نصیب فرما دے اے رب کریم ہم نے بہت تجھے ناراض کیا ہے العالمین ہمیں معاف فرما دے مولا امت میں ہماری وہ بہنیں بچیاں جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے نیک اولاد اولاد نصیب فرما دے اللہ دروبہ اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نوازوں کو نواسیوں کو تمام گرینڈ چلڈرن کو بھی اے اللہ تم روشن مستقبل نصیب فرما دے برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اللہ انہیں نیک بنا دے ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے دین کا دائی بنا دے ہماری بچیوں کو فیفا بنا دے پاک دامن بنا دے دین کی دائیا بنا دے الہ العالمین ہمارے گھرانوں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے اے اللہ کتنے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو بیچارے پریشان ہیں اللہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے اندر ہی اندر روتے ہیں اندر ہی اندر گھٹتے ہیں اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے اے اللہ امت میں پیار دے دے محبت دے دے جوڑ پیدا فرما دے اللہ آپس کے توڑ کو ختم فرما دے غیبت سے لوگوں کی برائی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمیں بلیک میجک سے بچ بچا لے آسیب سے بچا لے فتنوں سے بچا لے اور الہ العالمین ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے شریروں کی شرارت سے بچا لے نظروں کی بد نظری سے بچا لے دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے اور پیار محبت سے زندگی گزارنے والا بنا دے اللہ ہم تجھ سے انصاف کی بھیک نہیں مانگتے مولا اگر تو انصاف کرے گا ہم پھر جائیں گے اللہ ہم پھنس جائیں گے اللہ ہم تو کہتے ہیں ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے رحمت کے فیصلے فرما دے اللہ امت کے کئی بچے بچیا جوان ہو چکے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ انہیں مناسب بہترین رشتے میسر فرما دے کتنے والدین بیچارے پریشان ہیں ان کے بچے بچیا جوان ہو چکے ہیں اللہ تو نے سب کے مقدر میں جوڑا لکھ کر رکھا ہے آسانی کے ساتھ میں اللہ وہ جوڑا ملا دے اور ان لوگوں کی شادی کے انتظامات فرما دے اور اللہ جو شادی شدہ ہے ان کی زندگی میں محبت نصیب فرما دے انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے تمام میاں بیویوں میں آپس میں خوب محبت نصیب فرما دے اے رب کریم بھائی بھائی میں بھائی بہن میں بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اللہ امت کی وہ بیٹیاں جو شادی شادی کر کے سسرال گئی ہے اللہ ان بیٹیوں کو مائکے سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرما دے اللہ بیٹی جب سسرال میں خوش ہوتی ہے ماں باپ کے دل کو سکون ہوتا ہے بیٹی پریشان ہوتی ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں الہ العالمین پوری امت میں پیار محبت مودت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ ماں باپ دنیا کی انمول نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے اللہ اگر آج ہمارے ماں باپ زندہ ہو اللہ تو ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت دے دے اللہ تو نے ہمیشہ خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہنستا ہوا رکھنا وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے آخرت میں بھی ہنستے رہے اور ہمیں زندگی بھر ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے ان سے دعائیں لینے والا بنا دے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اب ادھر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ انہیں سکون کی زندگی نصیب فرما دے تندرستی کی زندگی نصیب فرما دے اور اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا مجمع میں میرے بھائی بیٹھے ہیں میری بہنیں سن رہی ہے کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا کسی کی امی کا انتقال ہو گیا کوئی میری طرح بھی ہے جو ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گیا اللہ یہ مبارک رات ہے آج کی یہ رات میں ماں باپ کی بہت یاد آئے گی اللہ ویسے بھی وہ ہر گڑی یاد آتے رہتے ہیں لیکن اللہ جب ایسا موقع ہوتا ہے ان لوگوں کی یاد ہمیں بہت ستاتی ہے اللہ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اللہ وہ یادیں دے کر چلے گئے ان یادوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں اس پیار کو یاد کرتے ہیں کتنا ہماری ماں ہم سے پیار کتنا ہمارے ابا ہمیں سپورٹ دیا کرتے تھے اللہ وہ دونوں چلے گئے اللہ وہ دونوں چلے گئے اللہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قبر میں ڈالتا ہے مولا وہ وہ درد بچہ سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے باپ کے جنازے کو اٹھایا ہے ہے اللہ وہ کیسی ہوتی جب ایک بیٹی اپنی ماں کو اپنے باپ کو کفن میں لپتا ہوا دیکھتی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے میرے ابا کا جنازہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اب مجھے میرے ابا کبھی دکھائی نہیں دیں گے اللہ وہ چلے گئے اب ہمیں دنیا میں نہیں ملنے والے ہیں یہ تو یقینی بات ہے اللہ اتنا کرم کر دے کہ ہم جب رات کو سو جائے خواب میں بڑی اچھی حالت میں ہمارے ماں باپ کا دیدار نصیب ہو جائے ہمارے امی اب کا دیدار نصیب ہو جائے اور اللہ پھر یہ بھی کرم کر دینا کہ کل ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ساتھ میں کر دینا اللہ ہمارے والدین کی جنت میں ضرور ملاقات کروا دینا اللہ یہ دل ترس رہا ہے آنکھیں رو رہی ہے ان کی یادیں ہمیں ستا رہی ہے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں جنت میں آلہ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ ایسے بھی تو ماں باپ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا جنازہ دیکھا ہے اللہ کیا گزری ہوگی اس ماں پر جب اس کے سامنے اس کا بچہ مروب ہو کر پڑا ہے اس کی بچی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اے اللہ انہوں نے بہت صبر کیا آج بھی صبر کر رہے ہیں ہمیشہ صبر کرتے رہیں گے اللہ سلام ان کے صبر پر ان کی ہمت پر اے اللہ انہیں مزید صبر نصیب فرما دے ہمت نصیب فرما دے اور ان بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے اللہ کتنے ہمارے بھائی بہن بچے بچیاں لاسٹ ایئر اس وقت ہمارے ساتھ تھے چلے گئے اللہ وہ چلے گئے ان کی یاد آتی ہے قبرستان جاتے ان کی قبر نظر آتی ہے الہ العالمین ان تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے اور اللہ وہ میں نہیں معلوم ہے ہماری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں کب ہمارا بلاو آئے گا اللہ ایک دن ہمیں بھی تو دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ ہم بار بار یہ سوال کرتے ہیں آج کی مبارک رات پھر یہی دعا کریں گے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ موٹا جی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ موتاجی کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے اللہ اس زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے اسی طرح اللہ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہے جن کے شوہر چلے گئے ہیں اللہ وہ زندگی بھی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے اللہ ان بیواؤں کا کفیل بن جا اللہ ان شوہروں کی مغفرت فرما دے اللہ ایسے بھی ہسبینڈز ہیں جن کی وائف دنیا سے چلی گئی الہ اللہ العالمین ان ہسبند کو بھی اے اللہ صبر دے دے ہمت دے دے اور ان مرحوما کو بھی اے اللہ جنت کے فیصلے سنا دے الہ العالمین ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ یقین ہے ایک دن آئے گا ہم موت کے مستر پر پڑے ہوئے ہوں گے سارے لوگ ہمارے قریب جمع ہوں گے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوگا کوئی آسین پڑھ رہا ہوگا اللہ ہم پڑھنا چاہیں گے لیکن اس وقت پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اے اللہ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے زبان سے ایک لفظ نہیں نکل سکے گا اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے اور اللہ جب آخری گھڑی آئے ہماری روح نکل رہی ہو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت موت دے دے کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ اس کے بعد کے مراحل بڑے خطرناک ہے اللہ قبر میں جانا ہے میدان میشر میں حاضر ہونا ہے پل سرات پر سے گزرنا ہے اللہ آسانی فرما دے اللہ آسانی فرما دے جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے اللہ ہم جانتے ہم گنہگار ہیں ہم نے تجھے ناراض کیا ہے لیکن اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں تیرا نام لیتے ہیں اللہ سچ کہتے ہم تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اے اللہ غلطیاں ہو جاتی لیکن کون ہے مولا جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے اللہ تو ہی تو ہمارا خالق و مالک ہے اے اللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا امتی ہونے کی لاج رکھ لے مولا تیرے نبی ہمارے لیے بہت روئے ہیں اللہ رات رات بھر آپ کی زبان زبان پر امتی امتی ہوتا سجدے میں جاتے تو امت کو یاد کرتے آنکھوں سے آنسو بہتے معائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے بارش گر رہی ہو اے اللہ وہ نبی ہمارے لیے روتے رہے دعائیں کرتے رہے امتی امتی کرتے رہے اللہ اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ کے نبی کو پتا چلا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گئے بیٹی نے ابا کو دیکھا دل بھر آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ نا اپنے ابا جان کے گلے لگ گئے اور رو رو کر کہنے لگے ابا جان گھر میں کھانا نہیں بچے بھوکے ہیں اور اب میرا حال یہ ہے مجھے بخار آیا ہے علاج کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے ابا کب تک ابا کب تک کب تک ان حالات کا ہم سامنا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی صبر کر لے اے بیٹی صبر کر لے اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں تین دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا آج تین دن سے تیرے ابا بھی بھوکے ہیں بیٹی صبر کر بیٹی صبر کر بیٹی تو بھی صبر کر میں بھی صبر کرو ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میری امت کو معاف کر دے گا اے اللہ کتنے پیارے نبی تو نے ہمیں نصیب فرمائے اللہ اس نبی کا عاشق بنا دے نبی کی سنتوں وال پر چلنے والا بنا دے اور اللہ اتنا کرم اور کر دے کہ خواب میں بار بار تیرے نبی کی زیارت نصیب فرما did. جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں ہم نے انہیں نہیں دیکھا اللہ انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے آپ کے ہاتھ سے آپ ایک اوسر پیئیں گے لیکن اللہ دنیا میں بھی خواب میں ان کی زیارت کروا دے الہ العالمین ہم جانتے گنے گار ہے خطا کار ہے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ اب سچی توبہ کرتے ہیں دیکھ اللہ مبارک رات ہے اللہ قرآن ختم ہوا ہے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے اللہ ان حافظوں کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے اللہ انہیں روشن مستقبل نصیب فرما دے ان کے تمام گھر والوں کے لیے یہ بہت ہی مبارکبادی کا موقع ہے العالمین سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے اے اللہ اب ہاتھ رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ فرما دے اللہ ماں فرما دے اللہ آج راضی ہو جا دیکھ ہم زدی بن کر تیرے سامنے بیٹھ گئے ہیں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی زدی زد کرتا ہے اور زد ہے کے دعا کرتا ہے اللہ تجھے پیار آ جاتا ہے اللہ میں گار ہوں لیکن اللہ اس مجمع کو دیکھ لے یہ کتنا پیارا مجمع ہے اس میں علماء بیٹھے ہیں حافظ قرآن بیٹھے ہیں اعتکاف کرنے والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تیرا کون سا ایسا نیک بندہ ہوگا جس سے تو بہت پیار کرتا ہوگا اللہ گھر پر میری ماں نے بہنوں نے بچیوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اللہ ان میں کون سی ایسی بندی ہوگی جو تیری ولیہ ہوگی اور اللہ یہ نندے بچے تو بچارے دعا کا مطلب بھی نہیں سمجھتے انہوں نے اپنی امی کو ابا کو دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی بچارے آمین آمین آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان معصوم زبانوں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما فرما دے اللہ معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی معافی کے فیصلے فرما دے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے انبیاء علیہ السلام نے اولیاء نے جو جو دعائیں مانگی تھی اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين